حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے آپ نے فرمایا تو نے جھوٹ کہا وہ تجھ پر حرام نہیں پھر یہ آیت تلاوت فرمائی یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک یعنی اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے حلال کی ہے ہاں تجھ پر سخت ترین کفارہ ہوگا یعنی ایک غلام آزاد کرنا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چار سو انچاس